محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ماہ رمضان بالکل قریب ہے انشاءاللہ شاء اگلا جمعہ جو ہے رمضان کے اندر آئے گا اللہ رب العالمین ہم تمام ساتھیوں کو صحت اور آفیت کے ساتھ اس ماہ رمضان کے اندر زندگی گزارنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اسی رمضان کے متعلق کچھ باتیں آج آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے اللہ رب العالمین کے اسماء حسن میں سے وہ بہترین اللہ تعالیٰ کے نام ہے ایک نام ہے مجیب مجیب الدعوات جیسے ہم اور آپ کہا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہ نبی حضرت صالح علیہ السلاط السلام نے اپنی قوم سے بڑی ساری بات کہی تھی ان نب قریب مجیب اے لوگوں میرا رب جو ہے بڑا تمہارے قریب ہے مجیب اور تمہارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے مجھے کہا جاتا ہے ہر انسان کی مراد پوری کرنے والا ہر انسان کو دینے والا ہر انسان جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اس کا دینے والا اس پر قدرت رکھنے والے کو مجیب کہا جاتا ہے ان نربی قریب مجیب اب میں یجیب المستر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے کائنات میں پریشان حال کی دعا کو قبول کر اس کی تکلیف کو دور کرے اے اللہ رب العالمین ناموں میں سے ایک بہترین نام مجیر ہے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی جو خصوصیات اور برکت سے رکھی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دعا دعاؤں کے قبولیت کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں جیسے گناہوں کی مفرت ہوتی ہے بخشش ہوتی ہے جہنم سے انسان آزاد کیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ رمضان میں جو انسان خصوصاً کی حالت میں دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اسی لیے نے ترمیدی روایت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہتے اللہ رسول میں اللہ تردعت ہوں تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا نمبر ایک الامام العادل دیندار حاکم بادشاہ شریعت کی پابندی کرنے والا متقی پرہیزگار جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بادشاہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ پورے ملک کے کا خیال کا کیا عدل انصاف کرتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ آدی بادشاہ جب بھی دعا کرے گا اللہ کرنا تو اس کی دعا کو ہم رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسے ہی حکام سے دنیا کو بھر دے نمبر دو دعوت یفتر روزے دار جب روزے کی حالت میں شہر سے لے کر کے افطار تک جب بھی یہ پورے دن میں دعا مانگتا ہے تو روزے دار کی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا کیوں آپ حضرات جانتے ہیں روزے دار کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اس حدیث پر بڑا غور کریں جس میں نبی شاہ نے ساتھ نمایا ہر نیکی کا بدلہ اللہ دس دیتا ہے کم سے کم دس دیتا ہے اور بہانے لگتا ہے تو سات سو تک ایک نیکی کا بدلہ اللہ سات سو تک دیتا ہے اللہ سو مگر روتا نہیں یہ دس والے میں اور سات سو والے میں روبا نہیں شامل ہے تل رق روبا اس سے الگ ہے روبا کیوں الگ ہے اللہ فرماتے ہیں پین نہ ہو وانا اجلی لگا تعام نہ ہو وہ شراب ہو وہ ہو میں اجلی لوگوں روزے دار نے دن بھر کھانا سے میری ریگا کے لیے چھوڑا ہے پانی سے میری ریگا کے لیے چھوڑا ہے اپنی خواہشات اور جذبات کو صرف میرے لیے چھوڑا ہے اس لیے بندے نے جو روزہ رکھا ہے روزے کا سباب میں سدا کے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دوں گا یہ بہت بڑی نعمت ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرر محبوب بندہ بن جاتا ہے روے کی حالت میں جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے ساتھ روایا ہر کل فطر ہی اور ہر مسلمان روزے دار جب سے روزہ رکھتا ہے آپ غروب گے آپ پاپ تک جب تک افطار نہ کرے اللہ کے دعا پورے دن میں قبول کرتا ہے خصوصیت کے ساتھ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا انسان رب کی روزہ کے لیے کھانا پینا طرح کرنے والا آدمی جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور ادان کا انتظار کرتا رہتا ہے تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کا کے اللہ سے سمایا جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں یہ میں اسی لیے ماہ رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ روڈے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر کے دعا کر کے توبہ استفار کر کے کثرت سے دعائیں مانگی جائے اللہ رب العالمین کے جتنے انبیاء تھے اور جتنے و پیغمبر ہیں سب کا طریقہ کا ہر ہر مشکل میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ سدا کے اللہ کے پیغمبر جب ان سے جنت میں فتح ہو گئی سدرے ممنوع کا در اخن انہوں نے کھا لیا رب العالمین نے جب پوچھا آدم کیوں تم نے کھایا اللہ آدم علیہ السلام کو اپنی فتح کا احساس ہوا سے پہلے دو قسم کی باقی اچھا، معلوم ہے کہ ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو ہمارے گناہوں کی نفرت اور بخش کرنا والا صرف اللہ اللہ شریف ہے جو ہماری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حضرت نوح علیہ الصلات والسلام حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کے بعد قرآن پاک میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی دعا منقول ہے انہوں نے ہمیشہ میں اپنے رستے دعا مانگی جب سارے نو سو سال تک اللہ تعالیٰ کا پیغام امت کو پہنچایا اور قوم کے سامنے تو ہی کتابت لیکن قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا اور نو انے شناخت اسلام پر طرح طرح سے ظلم کرنے کا اعلان کیا اور ڈرانے دھمکانے لگے مجبور ہو کر کے نو انے شناخت اسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا رب انی مغلوب اے اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد فرما رب کے سامنے لوہ علیہ السلام نے دعا ماضی دشمنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ورک داد موہب ورقاد اے رب ہمارے نبی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا ماضی اللہ فرماتے سے کتنا بہترین میں مصیب ہوں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام شراب سلام اٹھارہ سال تک بیماری میں رہے سارے علاج معالجے سارے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں قوم اور برادری میں ان کی بیماری کہیں عام نہ ہو جائے ڈر کی وجہ سے بعد کے اندر باہر جنگل میں ان کی چارپائی رکھ دی ہوں سوائے ایک بیوی کے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے اللہ کے نبی ایوب رہے اشتراک نام نے جب علاج معالجہ سفر ختم ہو چکا ہے اب شفا کی کوئی امید لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے بلا ماضی رب انی مستری در و انت ارحم الراحمین اللہ سارے ڈاکٹروں کی داخلی فیل ہو چکی ہے سارے لوگ اپنا تجربہ کر چکے کہیں سے شفا نہیں ملے اللہ میں آج سے وہاں کرتا ہوں وہ مستنی ایوباد وہ انتر ہم الراہمی اے اللہ آپ تو مہربان ہے اور ہم الراہمین میری تکلیف اور پریشانی ہے میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا کرنا چاہیے رہوں ہوں کم اللہ کے نبی اللہ کا کہ ہمارے نبی ایو بڑے ہی اسلام سامنے ہمارے سامنے صفا کی دعا مانگی ہم نے ان کو صفا دے دیا میرے بھائی ہر مصیبت میں ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں انسان کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ساتھی اللہ ہے اے مصیبت دور کرنے والا دینے والا اللہ ہے لیکن اب تبصر مصیبت میں بھی اب یادیں خدا ان کو نہیں آتی بڑا نہ نکلی پاسوں سے پرسیا نکلی آج کا مسلمان اپنے رب کو یاد کرنے رب کو کو دعا مانگنے کے بجائے وہ صرف تعریف اور گندوں کے پیچھے بھاگتا ہے سارے بھاگے ہے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تعریفوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تمام امبیا نے شرام صحابہ تابعین اصلاح نے تعویذ پر بھروسہ نہ کیا ہمیشہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اٹھارہ سال کا مریض دنیا کے سارے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں اور اعلان ہو گیا اب اس کو سفا ملنے والی نہیں ہے بہت سے لوگ ناراض ہو کر کے جنگلوں میں چار پائی دکھ آئے ہیں ایسے موقع پر اللہ فرماتے ہیں جب ایوب نے ہم کو پکارا بھارت کی انی متمیت اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے اللہ آپ مصیبت کو دور کریں وہ ہم الرحمن کا کشنا رہو اللہ فرماتے میں نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا اور دور بھی کیسے کہ نہ ہے گھر میں اللہ اکبر جہاں بیٹھے ہوئے تھے سوائے حاجت کے لیے جہاں بیٹھے ہوئے تھے اگر دعا مار مار چکے ہیں اللہ نے جب سفا دینا چاہوں تو اللہ نے سمجھا ایوب اور اس کو بھی دیدی سے لکھا ایوب ایسا کرے جہاں تم بیٹھے ہو اپنے پیر مارو ایسے ایک مریض اٹھارہ سال کا مریض چلنے پھرنے سے مجبور ہو اس کے پیر میں کہاں اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ زمین سے چشمہ ابل پڑے لیکن ایک بہانا ہے اللہ رب العالمین کاغرے مطلق ہے اس نے حکم دیا کہ اللہ برے ساتا نے پیر کو مارا فوراً چشمہ ابل پڑا اللہ نے فرمایا اللہ اس کو پی لے اور اس سے نہارو اللہ اکبر اس کو پینا اس کو انہوں نے اس سے نہا لیا اندر باہر ساری بیماری جہل باطل دور ہو گئی صحت یاد ہو گئے پتا چلتا ہے کبھی بیمار ہی نہیں تھے دنیا میں کوئی بیمار شفا پاتا ہے تو سال بھر اس کو صحت کے لوٹنے میں لگ جاتا ہے یہاں منٹوں اور سکنڈوں کا کام ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیا یہ میرا گندا ایوب اٹھارہ سال بھروسہ ہم پر کیا سیوا کا انتظار کرتا رہا ہم نے خوب آزمایا اس نے کبھی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ایسا کرو اب تمہیں تیار ہو گیا ہے اس کو جنت کا ایک جوڑا بنا دو جنت کا جوڑا آیا کہیں جائے ہر پورا ایک ہر اس کو دیا بے بنائے ایک ہوئے ہیں اور ایک ہی اناج اور گندا کپڑے بھرے ہوئے ہیں اللہ نے بادلوں کو حکم دیا ایوب اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اٹھارہ سال تک جو جنگل میں لوگوں نے پھینک دیا تھا پڑا ہوا تھا اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے ساری تجوریاں سارے خزانے سرہانے سیلا سے بھر دو سارے اناج گنڈے سے برتن بھر دو کوئی ایک چیز مال دولت سے خالی نہ رہ جائے اللہ فرماتے جتنا ضائع ہوا تھا اس کا ڈبل ہم نے اور عطا کر دیا میرے بھائی ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اسی طرح سے اللہ کے نبی یوں طرح اسلام دنیا کے اندر کتنی مشکلات کے اندر ہے اللہ اکبر ہر العالمین بہنوں ہم نے اللہ دیکھا کہ یوں سر طرح نام کو کشتی والے نے پانی میں پھینک دیا اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اے مچھلی نکل کا نکل گئی اور سمندر کے پہنے لے جا کر کے بیٹھ گئی اب ذرا سوچی دنیا کے جیل میں تو آدمی پتا لگا سکتا ہے ہمارا آدمی کہاں ہے اے دنیا میں معلوم سمندر کے سہینے جہاں نہ سیٹلائٹ ہے نہ کیمرے ہیں کہاں انسان گائے ہے کسی کو پتا بھی نہیں سارے دنیا کے وسائل ختم ہو چکے ہیں لیکن ایک مول یہ سمجھتا ہے دنیا کے سارے وسائل ختم ہیں لیکن اللہ علی و خبیر ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں کہا اس وقت مصیبت میں گرا ہوا اس لیے وہ ظلمات فنا مار ظلمات اللہ الا انت سبحان کریں میرے کن کونگ یہ بڑی اہم دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام شراتی سمندر سے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے یہ دعا ماضی دیا بازی لائن شبحان کریں کنت کنٹ منگی اے اللہ سمندر سے کہنے مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے تو نے مجھ پر کچھ ظلم نہیں کیا میں نے قصور خود کیا ہے انسان اپنے قصور کا اپنے پوتا کرے تراش کرے اور رب کے ساتھ کے سمٹ اپنے آپ کو کر دے انہوں نے سے ایسا سامنے ایسے گرام آدمی میں اللہ اللہ انتا سبحانت انی کنت مرکات بھی سب کا جب لوگوں لوگ جیسے ہمارے سمندر کے پہنے مچھلی کے پیٹ میں ہم کو پکارا ہم نے ان کی دعا کو سن لیا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا وہ شیندہ ہنگینل گھر میں بڑی سے بڑی مصیبت جو تھی کیونکہ ہم کو اس نے پکارا اس لیے ہم نے اس کی ساری مصیبت کو ٹال دیا جی کیا فرمایا وہ سزا علی جی یہ صرف یونس کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک ایمان والے جو بھی ہم کو پکاریں گے ہم ویسے ہی اس کی مدد کریں گے اپنی اپنے نبی یوز کی کی ضرورت ہے دو مانگی اللہ کے نبی سکیا علیہ السلام و سلام اللہ اور معاملہ آیا ہر انسان کو اولاد نہ ہو پتا نہیں اختیار کر دیتے ہیں کمر میں کھاگا گلے میں کھاگا پیدو میں کھاگا فاری کو بھاگے بڑے روم کے اندر بھاگے کالے پیڑے ہر ایک طرف انا کے بھاگے انا کی درگاہ بچانے سے انا کو بھاگی گئی میرے بھائی جس اور جس درگاہ کو دیکھو گے اس میں اکثر لالا خود سیکھے اپنے کو اولاد نہ دے سکے اپنے کو موت سے نہ بچا سکے وہ ہمیں کیا دیں گے اولاد اولاد سے دینے والا اللہ واحد اللہ شریف وعدہ کر ہی جا اتنا کا ہفتہ اے لوگوں جن کو اولاد نہیں ہے جاؤ صبح صرف نہ کرو اور آپ کے خاتے اپنا دیوارہ برباد کر دو اپنا ایمان نہ ختم کر دو اور دینے والا اللہ ہے ہمارے نبی زکریا کو دیکھو بوڑھے ہو گئے لیکن دعا کرنا بند نہیں کیا پورے کریا اتنا کا ہمارے نبی زکریا کو دیکھو جب انہوں نے اپنے رب کو پارا اور چپکے چپکے پکار رہے تو کوئی سن نہ لے کہ بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی اولاد سے مایوس نہیں ہوا فرماتے ہیں کہ دو سبھا بازی تو وہ کیا کریں گے میاں بی بی پورے ہو گئے ابھی اور رات مار رہا ہے اس لیے وجہ ہونا چاہیے چپکے چپکے وہ بتا کر رہے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے ابن ادا رب بہو ندا انخیا چارو ماجی رب لا تبرنی سردن وانت خیر الوارثین اے اللہ مجھے اللہ وارث نہیں چھوڑنا دعا کرا دیکھو رب لا تبرنی سردن اے اللہ مجھے لا لا اس طرح دنیا میں نہیں چھوڑنا ایک بیٹا دے دے تو انت خیر الوارثین آپ بہترین وارث بنانے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہ جگنا سست ستیہ جگنا تم ساری زندگی ہمارے نبی لگی نکلیا اولاد ہم نے نہیں دیا صبر کیے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کسی کے سر پہ نہ گئے حالات اس سے پہلے بڑے بڑے آدم نوح شیخ ادریس عیسا موسا کتنے امبیا گزر چکے ہیں کتنے امبیا بیٹے موسا کتنے امبیا گزر چکے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں سب کی قدر ایسی کسی پر نہ گیا اگر دروازہ سب کا آیا تو میرا خطرہ کیا کہتا ہے رب کی رات فرزن وہ انتہا اللہ کرنا تو ایک سزا بنا لا ہم نے بیوی تو بوڑھی ہو گئی ہے یہ بھی نہیں کہا تم پھر شادی کرو اللہ نے فرمایا اسی بوڑھی بیوی کو پھر دوبارہ جوان کر دیتے ہیں اللہ بیوی اولاد کے لائق نہیں رہ گئی تھی لیکن وہ سوچا ہم نے اس کی بیوی کو بھی اولاد جننے کے نائک بنا دیا کیوں بنا دی ہے کیوں ذرا دور سے سنو کیوں بھائی اللہ اللہ مکان سارے رونا فل خیرات رد اونانا رادا بہوا رہا وکان اولانا فاشین ہم نے حضرت دعا سے قبول کیا بوڑھی عورت کو بھی ہم نے بچہ کے لائق بنا دیا جوان کر دیا اس کے اندر بچہ کی صلاحیت پیدا کر دی ان کانو یہ لوگ بڑے نیک تھے خاندان پورے خاندان کے بڑے نیک میرے سالے سے رہا ہم سے رو کر کے لالچ میں امید میں سما لگا ہوئے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے رقان شہید اور ہم سے برابر ڈرنے والے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا رکھوں فرماتے میرے بندو ہم سے دعا مانگو ہم تمہاری دعا کو قبول کرنے والے ہیں اللہ تم نے ساتھ حافظ میرے بھائی سن لو آج جب سے سب سے بےکار انسان سب سے نکلنا انسان سب سے بڑا گزرا انسان ہے جو رب سے دعا مانگنے میں کوتا ہی اور لاپرواہی کرتا ہے اتنا بڑا نکلنا بیکار احمد نالائک انسان پوری کائنات میں ہی ہے کہ رب دینے والا ہے لیکن رب کو کھو کر کے بڑے بہروں کا دروازہ کہتا ہے ہٹکا بھائی نے کہا اور وہ کہا میری فریاد کہا سننے والا اللہ سن لے ساتھ سما آج دنیا سے سب سے زیادہ نکلنا ایسے روزم اکڑھ انسانوں چوٹو مارنے میں کوتا ہی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے لاپرواہی کرتا ہے اور سوچا نہیں سلائے کہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کے توفی میں کوانا کلات الحمد للہ وقفا وسلام سلام گلا ادا مصطفیٰ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا خزانہ اتنا بڑا ہے ایک تو مجیب الدعوات ہے مجیب الدعوات ہے نمبر دو خزانہ کتنا بڑا ہے صحیح مسلم کہہ حدیث اللہ سے سماتے اے لوگوں رکھوں گا ہن سکوں اگر تو اگر تمہارے اولین واشنگ انسان و جنات سارے لوگ مل کر کے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں ہر آدمی کتنا سے مانگ سکتا اپنے لیے مانگے ایک ہی رقم اللہ سے فرما اللہ فرماتے ہیں میں سب کو اس کی مہماگی اس کے پسند کی چیزیں جتنا مانگتا ہے وہ دے دیں سب کو دے دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈالو اور سوئی نکال لینے لگان لو تو سوئی میں پانی لگنے کے بعد سمندر کا پانی جتنا گھٹتا ہے اللہ کا مت میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا والوں کو دیکھ کر کے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں یہ اللہ رب العالمین خزانہ ہے تو اس کے گھر کو چھوڑ کر کے ہم اور کہیں کیوں جائیں میرے بھائیوں ہاں، دعا کے قبولیت کے تین بڑے اسباب قبولیت دعا کے تین بڑے اسباب نمبر ایک انسان جب دعا مانگے تو دل لگا کر کے مانگے

جو انسان اس طرح کر کے دعا نہ مانگے اللہ اس کی دعا کو کبھی تو نہیں کرتے دعا مانگو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی جی۔ یہ خوشی خوشو اور واقعی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نمبر دو قبولیت دعا کے لیے دوسری شکی میرے بھائی کہ انسان عمل صالح کرتا رہے نیکیاں کرتا رہے اچھا عمل کرتا رہے اللہ اگر حدیث کے اندر آتا ہے تم نے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جب بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے تو مصیبت کا انتظار نہ کرے خوشحالی میں بھی اللہ کو خوب یاد کرتا ہے اور دعا پرواسوں کے اندر کیا ہے ایک بھی انسان جو ہمیشہ اللہ کا فکر کرتا ہے نیک آواز کرتا ہے ہمیشہ برائیوں سے بچتا ہے جب کسی مصیبت میں آیا گر گیا دعا مانگتا ہے اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سفارش کرتے اللہ یہ تیرا بندہ جو تیری نافرمانی سے بچتا ہے کتنا کرتا ہے ہے اتنی اللہ تب بولا کیا اس کی دعا کو آپ قبول نہیں کریں گے سارے فرشتے اس کی شفاعت کرتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی توفیق نصیب فرمائے نمبر تین میرے بھائی اللہ رب العالمین جب دعا کرتا ہے انسان جب دعا کرتا ہے تو کے دعا لیے شرط ہے کہ ایک دن دعا مانگ لیا دو دن مانگ لیا تین دن مانگ لیا بھائی ہم نے تو لیا اللہ نے قبول نہیں کیا تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہی بند کر دیا اللہ حدیث کی حبیثر بناتے ہیں مومن جب کی اس کی بات ہم قبول کرتے مال کرتے فلم لی جب تک کہ بندہ لوگوں سے شکایت نہ کرے کہ میں نے تو دعا مانگی رب نے دعا قبول نہیں کی تو میں اللہ اکبر جب بندہ ایسی گستاخی کرتا ہے پھر اللہ فیصلہ کرتا اب اس بدبختی کی دعا ہم قبول نہیں کریں گے یہ نوبت نہ آئے بلکہ سوچیں آپ مانگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا مانگنا اللہ کو اتنا اچھا لگ رہا ہے معلوم ہے اگر دے دوں گا تو پھر ہی مانگے گا یہ اس طرح مانگ لیں گے دو چونکہ ابھی بڑا قبول کر لی تو کل ہی سے رات کر دے گا میرے بھائی دعا کی قبولیت کا یہ ہے اسی طرح سے ہمیں سیاح قبولیت کے دعا کے اوقات سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ گیا رسول اللہ سب سے بہترین قبولیت کا دعا کیا ہے انڈیا میں ساتھ میں رات کا آخری حصہ جو ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے جو سب سے قبولیت سب سے خیر برکت کا وقت تو ہمارے سونے کا وقت ہوا کرتا ہے بڑے میرے بھائیوں اگر شہر کے وقت کچھ پہلے اٹھ جاؤ آرام کرنے سے پہلے رات کے آخری حصے میں آخری حصے میں اٹھ جاؤ تو چار رکار نماز دعا مانگو اللہ اللہ رسو فرماتے کے اللہ سماج دنیا پر آتا ہے کہتا ہے ہر کوئی بھوکھا رسک کا اس وقت ساری دنیا سوئی ہے بھوکھا رسک مانگ رہا ہو تو میں سماج دنیا پر آیا ہوں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے میں ایسا ہے گنہ گنہگار جس نے میں گناہ کیا رات کی تاریخ میں اپنے گروہوں کو یاد کر رہا ہے اور ہم سے تو رات میں اس کی مفرت کر دوں گا ایسے ہی بیمار جسے شفا دے دو تو میرے بھائی ضروری ہے سو گڑ کا نام ہے سرویر کا بھیجے تو اپنا سفید رات کے تاروں میں اپنا راز ادا پیدا کرے مومن یہ ہے کہ رات کو ہاں، رونے والوں میں گڑگڑانے والوں میں رب کے ہاں اپنا نام لکھائے اللہ تعالی ہم سب کو مل کی تصویروں سے فرمائے آخری چیز اور بتا دیں قبولیت دعا کے میرے بھائی تین طریقے ہیں کتنے طریقے تین نمبر ایک آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیں جی کہہ دیں آپ نے جو مانگا اللہ نے وہی دے دیا نمبر دو آپ جو مانگ رہے تھے اللہ نے وہ نہیں دیا لیکن آپ اس سے کوئی بہت بڑی چیز خوش ہو کر کے اللہ نے دے دیا اللہ نے بہت بڑی چیز دے لکھ میں نے تو بڑا چیز مانگی لیکن اللہ نے نہیں دیا قبول تو کیا تم تھا معمولی چیز اللہ نے دیا اس سے بڑی چیز نمبر تین اللہ اکبر اللہ کے سر فرماتے ہیں بندہ جب دعا مانگتا ہے تو قبولیت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو ٹال دیں دوسرا طریقہ اس کی مصیبت کو ٹال دیں اور بڑا بڑی چیز دے دیں اور قبولیت کا تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتا ہے اور قیامت کے دن کے لیے رکھ لیتا ہے قیامت کے دن جب بندہ ہاں، نماز کا روزے کا حج کا ثواب پا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نیکیوں کا اتنا بڑا پہاڑ بندی یہ بھی تیرا ہے اس کو بھی دے دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو بندہ کہے گا اللہ نیکیوں کو تو مل گیا نماز کا روزے گھٹ یہ سب سے بڑا نیکیوں کے تھے میں نے کون سی نیکی کی دن اس کا بدلا اتنا بڑا پہاڑ ہے نیکیوں کا اللہ کے اللہ فرمائے بندے تم نے دعا مانگی تھی دنیا نے دنیا میں تجھے دینے کے بعد ساری دعاؤں کو بچا کر کے آج آخرت کے لیے رکھا تھا جب یہ دیکھا تو کہتا اللہ تعالیٰ بھی فنا فنا دعا تو نے کو قبول کر لی تھی اس کو بھی آدمی کے لیے بچا کے رکھا رہتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم رمضان میں خوب کثرت سے دعا کرنے کی توفیق دے اور باقی ان شاء اللہ رمضان کے مسائل ان کی اگلے خطبے کے اندر الہران ہم نے جو بیمار ہو لیے فائدہ فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دی جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بیمار ہیں شفا لیے اس فرما الہر عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس آج سے خلیفہ اور ان کے آوار و انصار کے حفاظت فرما ہر بلا ہر مصیبت اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے الحاظ سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو اور امت اور قوم کی بھلا ہو اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو الحاظ عالمین جس ملک میں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان القاسمی حفظ اللہ کو ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لے ان حضرات کا سایہ دیر تک باقی رکھے الحاظ عالمین کو اچھے کام میں استعمال فرما ہر برے کام سے روکے ہر ایک سال ہر ایسی چیز جس میں آپ کا غدر ہو آپ کی ناراضگی ہو قوم ملت کا نقصان اور خسارا ہو اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور ہر ایسے کام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال فرما جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم کے خیر خیر ہو ہو الہ العالمین جتنے ہمارے مسلم ملک ہیں سب کو امن وان کا گہوارہ بنا دے مسلمان امت ہر مسلمان جہاں اقلیت میں اللہ ان کے جان ان کے مان ان کی عزت ان کے عصمت کے حفاظت فرما اللہ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى أكبر